بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈینٹس میرا نام یاسر دانیال خان ہے میں آپ کی خدمت میں سسٹم پروگرامنگ کے دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں لاسٹ ٹائم ہم نے سسٹم پروگرامنگ کی ایک انٹروڈکشن لی تھی اس کے اندر ہم سسٹم پروگرامنگ کے اندر آنے والے جتنے بھی ٹاپکس ڈسکس کرنے ہیں ان کو ہم نے بریفلی ڈسکس کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کچھ ان پٹ آؤٹ پٹ پرفارم کرنے کے میتھڈس کو ڈسکس کیا تھا ہم نے جو ان پٹ آؤٹ پٹ پرفارم کرنے کے میتھڈس ڈسکس کیے تھے وہ تین میتھڈس ہیں ایک پروگرامڈ انپٹ آؤٹ پٹ دوسرا interrupt driven input output اور تیسرا D M A driven put output ہم نے تینوں کو آپس میں کمپیئر بھی کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ جو پروگرام ان پٹ آؤٹ پٹ ہے اس کے اندر سی پی یو کو سنکرونائز کرنا پڑتا ہے with input output device اس لیے سی پی یو کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے جبکہ انٹرپ پٹ آؤٹ پٹ میں سنکرونائز نہیں کرنا پڑتا جب پٹ آؤٹ پٹ اویلیبل ہوتی ہے تو سی پی یو کو انٹرپٹ کیا جاتا ہے to perform input put operation یا انپٹ پٹ آپریشن کے لیے جو کمپیوٹیشنز ریکوائرڈ ہیں ان کو تاکہ وہ پرفارم کر سکے اور تیسرے میتھڈ کے اندر سی پی یو کو بالکل بائی پاس کیا جا سکتا ہے جو کہ D M A driven put output ہے اس کیس کے اندر input output device سے ڈیٹا میمری میں یا میمری سے data input output device کو ڈائریکٹلی ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے یوزنگ ڈی ایم اے ہم نے پھر بات کی تھی کہ آنے والے لیکچرز کے اندر جوں جوں ہم ڈفرنٹ آئی او کنٹرولرس کو ڈسکس کریں گے تو ساتھ ہی ساتھ ہم ان کے اوپر کس طرح سے پروگرامڈ پر آؤٹ پٹ پرفارم کر سکتے ہیں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کس طرح سے انٹرپٹ ڈریون ان پر آؤٹ پٹ پرفارم کر سکتے ہیں یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ ہم نے پھر انٹرپٹ سے اپنا لیکچر اسٹارٹ کیا تھا کہ انٹرپٹس کس طرح سے کام کرتی ہیں انٹرپٹس کیا چیز ہیں ہم نے انٹرپ ڈریون آؤٹ پٹ کے بارے میں بات کی تھی اور انٹرپ ڈریون ان پٹ کا ہمیں کیا ایڈوانٹیج ہے as compare to programmed put output آج ہم وہاں سے ہی آگے کنٹینیو کریں گے تو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انٹرپٹس کیا چیز ہیں انٹرپٹس کس طرح کی ہوتی ہیں دو قسم کی انٹرپٹس ہیں ایک ہارڈ ویئر انٹرپٹ ہے اور دوسری سافٹ ویئر انٹرپٹس ہے ایک ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر انٹرپٹس دو طرح کی انٹرپٹس ہیں ہارڈ ویئر انٹرپٹس وہ ہیں جو by means of hardware invoke کی جاتی ہیں اور سافٹ ویئر انٹرپٹس وہ ہیں جو by means of software یعنی کسی سافٹ ویئر انسٹرکشن یا کسی سافٹ ویئر اسٹیٹمنٹ کے تھرو انووک کی جاتی ہیں ہم دیکھیں گے کہ ہارڈ ویئر انٹرپٹ انو کرنے کے لیے کیا ہارڈ ویئر ٹیکنیک یوز ہوتی ہے اور ابھی آج ہم کچھ سافٹ ویئر انٹرپٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ سافٹ ویئر انٹرپٹ کو کیسے انووک کیا جا سکتا ہے ہم سرٹن میتھڈس ڈسکس کریں گے جن کے تھرو سافٹ ویئر کو انووک کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ جب ایک انٹرپٹ اکر ہوتی ہے تو سی پی یو کی ایگزیکشن انٹرپٹ ہوتی ہے وہ ایک جس پوائنٹ پہ انٹرپشن اکر ہوئی ہے وہاں سے برانچ کر کے ایک انٹرپٹ سروس روٹین پہ برانچ کر جاتی ہے انٹرپٹ سروس روٹین کا کیا کام ہے انٹرپٹ سروس روٹین کا کام ہے to perform computations for certain input output operations اس کے لیے ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشن کے لیے سرٹن کمپیوٹیشنز پرفارم کرتی ہے جب وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو واپس ایگزیکیوشن اسی پوائنٹ پہ ریٹرن کر جائے گی جس پوائنٹ سے ایگزیکیوشن برانچ ہوئی تھی سب سے پہلے انٹرپٹس کو ان مزید ہم ڈیپلی ڈسکس کریں گے اس کے اندر سب سے پہلے جو ہم چیز ڈسکس کریں گے وہ انٹرپٹس کا میکنزم ہے کہ انٹرپٹس کس طرح سے اکر ہوتی ہیں اور ان کو انووک کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں تو آ جاتے ہیں انٹرپٹ میکنیزمس کی طرف اب ہم بات کرتے ہیں انٹرپٹ میکنیزم کی انٹرپٹ میکنیزم یعنی کہ انٹرپٹ کو کس طرح سے انووک کیا جاتا ہے فرسٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جس طرح وہ ڈائگرام دیکھی ہے جس کے اندر ایگزیکشن برانچ کر رہی ہے اور ایک انٹرپٹ سروس روٹین پہ جا رہی ہے اگر اس ڈائگرام کو دیکھیں تو وہ کچھ فیملیئر ڈائگرام لگتی ہے کیونکہ پروسیجرز بھی بالکل اسی طریقے سے بہیو کرتے ہیں یعنی کہ پروسیجرز کے اندر بھی جب ایگزیکشن برانچ کرتی ہے وہ ایک طرح کی ٹیمپریری برانچ ہے اسی طرح سے انٹرپٹس کے کے کیس اندر بھی جو برانچ ہو رہی ہے وہ بھی ایک طرح کا ٹیمپریری برانچ ہے اگر ہم پروسیجرز کے ساتھ کمپیئر کریں تو اس کے لیے آپ ایک سلائڈ دیکھ سکتے ہیں اس سلائڈ کے اندر سرٹن ایگزامپلس ہیں جس کے اندر ہم نے سرٹن پروسیجرس کو کال کیا ہوا سلائڈ دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک ایگزامپل ہے کہ جس کے اندر ایک اسمبلی لینگویج کی کوڈ ہے اس اسمبلی لینگویج کی کوڈ کے اندر ایک پروسیجر کو کال کیا جا رہا ہے مائی پراک اور اسی طرح سے ایک سی لینگویج کی کوڈ ہے ایک اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر ایک ایڈیشن کا پروسیجر کال کیا جا رہا ہے اس کو دو پیرامیٹرز پاس کیے جا رہے ہیں پروسیجر کا نام ایڈیشن ہے اور اسی طرح سے ایک سی کا لائبریری فنکشن ہے پرنٹ ایف پرنٹ ایف کو کال کیا جا رہا ہے اور اس کو کیا اب ان ایگزامپلس کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک پروسیجر کو کال کیا اور پروسیجر کو کال کرنے پہ ایگزیکشن برانچ کرے گی جب پروسیجر کو کال کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پروسیجر کو کس طریقے سے اسپیسیفائی کیا جا رہا ہے پروسیجر کو ایک نام سے اسپیسیفائی کیا جا رہا ہے اگر آپ نے سی لینگویج پڑھی ہوئی ہے تو اس کے اندر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جب آپ ایک پروسیجر نام اسپیسیفائی کرتے ہیں یا جب آپ ایک رے کا نام اسپیسیفائی کرتے ہیں تو آپ انفیکٹ اس کا ایڈریس اسپیسیفائی کر رہے ہوتے ہیں کمپائلر اس کو ایک ایڈریس کے طور پہ ٹریٹ کرتا ہے اب ہم فیو ایگزامپلس دیکھتے ہیں سلائڈ کے اندر جس کے اندر ہم کسی انٹرپٹ کو انووک کر رہے ہیں اس کے اندر ایگزامپلس دیکھ سکتے ہیں ہم نے کچھ اسمبلی لینگویج کے اسٹیٹمنٹس یوز کیے ہیں اسمبلی لینگویج کی انسٹرکشنز یوز کیے ہیں اس انسٹرکشن کے اندر سب سے پہلے انسٹرکشن کے اندر ہم ایک انٹرپٹ کال کر رہے ہیں انٹرپٹ دوسری کے اندر ایک اور انٹرپٹ کال کی جا رہی ہے انٹرپٹ اور تیسری ایک اور انٹرپٹ انٹرپٹ کال کی جا رہی ہے خود سے ایک انسٹرکشن ہے اس طریقے کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ نے ایک انٹرپٹ کو کال کیا ہے تو آپ نے اس کا نام نہیں اسپیسیفائی کیا اس کا ایک نمبر اسپیسیفائی کیا اب نیکسٹ سلائڈ کے اندر دیکھیں نیکسٹ سلائڈ کے اندر آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ چیز انٹرپٹ کے بارے میں پتا لگتی ہے اس سلائیڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آپ نے پروگرام بنایا ہے اس پروگرام کے اندر آپ ایک پروسیجر کو کال کر رہے ہیں پروسیجر ون کو کال کر رہے ہیں اور پروسیجر ٹو کو کال کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروسیجر ون اور پروسیجر ٹو جو ہیں یہ کوڈ کا پارٹ ہے جبکہ دوسرے پروگرام کے اندر آپ انٹرپٹ کو کال کر رہے ہیں ایک جگہ انٹرپٹ ٹوینٹی ون ہیگس کو کال کر رہے ہیں ایک جگہ انٹرپٹ ٹین ہیگس کو کال کر رہے ہیں یہ انٹرپٹ جو ہیں یہ پروگرام کا پارٹ نہیں ہے تو دو ڈفرینسز آپ کے سامنے آئے ایک ڈفرنس یہ ہے کہ انٹرپٹ کو جب آپ کال کر رہے ہیں تو آپ ایک نمبر اسپیسیفائی کر رہے ہیں جبکہ ایک پروسیجر کو کال کیا جا رہا ہے تو ایک ایڈریس اسپیسیفائی کیا جا رہا ہے اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جب انٹرپٹ کو کال کیا جا رہا ہے تو انٹرپٹ پروگرام کا پارٹ نہیں ہے جب ایک پروسیجر کو کال کیا جا رہا ہے تو پروسیجر عام طور پہ پروگرام کا پارٹ ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو میجر ڈفرینس نظر آ رہے ہیں ایک یہ کہ پروسیجر کو کال کرتے وقت پروسیجر کا ایڈریس اسپیسیفائی کیا جاتا ہے لیکن انٹرپٹ کا ایڈریس نہیں اسپیسیفائی کیا جاتا رادر ایک نمبر اسپیسیفائی کیا جاتا ہے لیکن انٹرپٹ کو انووک کرنے کے لیے آف کورس آپ کو انٹرپٹ کا ایڈریس پتا ہونا چاہیے دوسرا ڈفرنس یہ ہے کہ انٹرپٹ جو ہے وہ پروگرام کے اندر ریزائڈ نہیں کرتی جبکہ پروسیجر عام طور پہ پروگرام کے اندر ہی ریزائڈ کرتا ہے تو دو ہمارے پاس کوشچنز آتے ہیں پہلا کوشچن یہ کہ انٹرپٹ کا ایڈریس کہاں سے ملے گا دوسرا کوشچن یہ کہ انٹرپٹ کہاں پہ ریزائڈ کرتی ہے اگلی سلائیڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہمیں یہ پتا چلے گا کہ انٹرپٹ کا ایڈریس کہاں سے آتا ہے انٹرپٹ کا ایڈریس ایک ٹیبل ہے میموری کے اندر جو کہ ایک گلوبل ایریا ہے جس کو کوئی بھی پروگرام یوز کر سکتا ہے اس ٹیبل کو کہا جاتا ہے انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل سلائیڈ میں آپ اس انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل کو دیکھ سکتے ہیں انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل ایک ون کلو بائٹ کا ٹیبل ہے یعنی کہ one zero two four bytes کا ٹیبل ہے جو میموری کے بالکل اسٹارٹ میں ریزائڈ کرتا ہے اسٹارٹ سے مطلب ہے zero segment and zero offset آپ جس طرح کے سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیبل سٹارٹ ہو رہا ہے زیرو سیگمنٹ اور زیرو آف سیٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ ٹیبل چلتا ہے زیرو سیگمنٹ سے لے کے زیرو سیگمنٹ اور three F F offset تک یعنی کہ یہ ٹوٹل بنتے ہیں one zero two four bytes تو یہ پورا table one zero two four first starting one kilobyte کے اندر ریزائڈ کر رہا ہے اب اس ٹیبل کے اندر کیا انفارمیشن پڑی ہوئی ہے اس کے اندر فار ایڈریسز پڑے ہوئے ہیں جن کو کہ ہم ویکٹر کہتے ہیں فار ایڈریس کا مطلب ہے segment address and offset address segment address جیسے آپ کو پتا ہے ٹو بائٹس کا ہوتا ہے اور آف سائڈ ڈریس بھی ٹو بائٹس کا ہوتا ہے تو ایک فار رائٹ کو اسٹور کرنے کے لیے آپ کو فور بائٹس کا کوئی ویریبل چاہیے فور بائٹس کی میموری چاہیے ٹو اسٹور ا ایڈریس جس کو کہ اس کیس کے اندر ویکٹر کہا جا رہا ہے اب یہ کس چیز کا فار ایڈریس ہے یہ انٹرپٹس کا فار ایڈریس ہے اگر یہ پورا table 1024 zero two four bytes کا ہے اور ایک انٹرپٹ کے لیے آپ کو فور بائٹس چاہیے اس کا ایڈریس اسٹور کرنے کے لیے تو total two fifty six interrupts کے ایڈریس اسٹور کیے جا سکتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ کا جو عام نارمل پی سی ہے اس کے اندر maximum of two fifty six interrupts ہو سکتے ہیں starting from interrupt zero to interrupt F F hex آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ انٹرپٹ جو ہے انٹرپٹ زیرو اس کا ایڈریس فرسٹ فور بائٹس کے اندر ریزائڈ کر رہا فرسٹ فور بائٹس کے اندر فرسٹ ٹو بائٹس جو ہیں وہ اس کا لو ورڈ ہے لو ورڈ کے اندر کیا چیز اسٹور ہوئی ہے اس کا آف ایڈریس اور نیکسٹ ٹو بائٹس جو ہیں وہ اس کا ہائی ورڈ ہے جس کے اندر کے سیگمنٹ ایڈریس اسٹور ہوا ہوا ہے فرسٹ ٹو بائٹس کے اندر بھی جو سب سے پہلا بائٹ ہے آپ ٹیبل کے اندر جس طرح سے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلا بائٹ جو ہے وہ لو ورڈ کا لو بائٹ ہے اور نیکسٹ بائٹ جو ہے وہ لو ورڈ کا ہائی بائٹ ہے اسی طرح سے ویکٹر کے اندر جو تھرڈ بائٹ ہے وہ ہائی ورڈ کا لو بائٹ ہے اور فورتھ بائٹ جو ہے وہ ہائی ورڈ کا ہائی بائٹ ہے یعنی کہ یہ ٹوٹل فور بائٹس ہیں جس کے اندر کے فار ایڈریس اسٹور ہو رہا ہے یہ کس چیز کا ایڈریس ہے یہ کسی بھی انٹرپٹ کا ایڈریس ہو سکتا ہے اس پرٹیکولر کیس کے اندر یہ انٹرپٹ زیرو کا ایڈریس ہے اور انٹرپٹ زیرو کس ایڈریس سے اسٹارٹ ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زیرو سیگمنٹ اور زیرو آف سیٹ سے اسٹارٹ ہو رہی ہے اور ٹوٹل فور بائٹس ہیں تو یہ چلے گی تھری آف سیٹ تک یعنی کہ زیرو سیگمنٹ اور تھری آف سیٹ تک اس کا پورا ویکٹر اسٹور ہوا ہوا ہے اس سے جو نیکسٹ انٹرپٹ ہے انٹرپٹ ون انٹرپٹ ون کا ویکٹر اسٹارٹ ہوگا پھر زیرو سیگمنٹ اور فور آف سیٹ سے فور آف سیٹ سے لے کے سیون آف سیٹ تک اس کا ویکٹر اسٹور ہوا ہوا ہے سملرلی انٹرپ ٹو کا ایٹ سے لے کے سی ہیگس تک اسٹور ہوا ہوگا ایٹ آف سیٹ سے لے کے سی ہیگز آف سیٹ تک اینڈ سو آن اگر کوئی بھی آپ کے پاس انٹرپٹ نمبر ہے سے ایک انٹرپٹ ہے twenty one hex twenty one hex کے ویکٹر کا ایڈریس اگر آپ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ویکٹر کا ایڈریس کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے اس کے انٹرپٹ نمبر کو فور سے ملٹی پلائی کر کے جس طرح ٹوینٹی ون ہیگز ہے ٹوینٹی ون کو اگر ہم فور ملٹی پلائی کریں تو ہمارے پاس آتا ہے ایٹی فور ہیگس یہ ایٹی فور ہیگس کیا ہے یہ اس کا آف سیٹ ایڈریس ہے اس آف سیٹ کو اور زیرو کو یوز کریں گے ہم ایس سیگمنٹ تو zero colon eighty four twenty one hex کے ویکٹر کا ایڈریس ہے مائنڈ یو یہ ویکٹر نہیں ہے یہ ویکٹر کا ایڈریس ہے ویکٹر کی ویلو اس ایڈریس پہ پڑی ہوئی ہے اس ایڈریس پہ پڑے ہوئے فور بائٹس ان فیکٹ اس انٹرپٹ سروس روٹین کا ایڈریس دیں گے یعنی کہ ان زیرو کولن ایٹی فور کے اوپر جو فور بائٹس پڑے ہوئے ہیں وہ انٹرپٹ سروس روٹین کا ایڈریس ہے یہ تو بات ہوئی کہ انٹرپٹ سروس روٹین کا ایڈریس آپ کو کہاں سے ملے گا انٹرپٹ سروس روٹین کا ایڈریس آئی وی ٹی سے ملے گا اور اگر انٹرپٹ نمبر آپ کو پتا ہے تو آپ اس کا ایڈریس حاصل کر سکتے ہیں انٹرپٹ نمبر جو ہے وہ بیسیکلی ایک انڈیکس کے طور پہ یوز ہو رہا ہے جو کہ آئی وی ٹی کے اندر انڈیکس کے طور پہ انڈیکس کرے گا اور اس انڈیکس کے تھرو آپ کو اس کا ایڈریس گیٹ ہو جائے گا جو کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی فار ایڈریس ہو سکتا ہے ود ان دا میموری اب دوسرا کوشچن یہ ہے کہ انٹرپٹ سروس روٹینس ریزائڈ کہاں پہ کرتی ہیں انٹرپٹ سروس روٹینس میمری کے اندر ریزائڈ کرتی ہیں میموری کے اندر ڈفرینٹ لوکیشنز ہو سکتی ہیں جہاں پہ کوئی بھی ایک انٹرپٹ سروس روٹین ریزائڈ کر رہی ہو انٹرپٹ سروس روٹین کی لوکیشن دیکھنے کے لیے ایک اور سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیسیکلی آپ کو میمری میپ دے رہی ہے ٹوٹل جو آپ کے پی سی کی میمری ہے کنونشنل میمری ہے اس کا میپ دے رہی ہے کہ اس میمری کے اندر کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں آپ کو سب سے پہلے نظر آ رہا ہے کہ میمری کے اپر پورشن کے اندر آئیو آئیو ڈاٹ سیز کیا ہے جس طرح آپریٹنگ سسٹمس کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کرنل کرنل وہ پارٹ ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم کا جو میمری کے اندر آل دا ٹائم ریزیڈنٹ رہتا ہے تو آئی ڈاٹ سیز جو ہے یہ بھی ایم ایس ڈاس کا کرنل ہے اس کے اندر input output routines reside کرتی ہیں آئیو ڈاٹ سیز کے اندر ڈاس کی جتنی بھی انٹرپٹ سروس روٹینس ہیں وہ آئیو ڈاٹ سیز کے اندر ریزائڈ کر رہی ہیں سیکنڈلی اسی میمری میپ کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے address F zero zero colon zero zero zero پہ یعنی کہ segment address F zero zero اور آف سائڈ ورس زیرو کے اوپر بایوس ریزائڈ کر رہی ہے اتنا پورشن میموری کا جو ہوتا ہے یہ روم ٹائپ کی میموری ہوتی ہے اور اس کے اندر بایوس یعنی کہ basic input output system reside کر رہا ہے اس کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی انٹرپٹ سروس روٹینز ہیں جو کہ بایوس کی انٹرپٹ سروس روٹینز ہیں اس کے علاوہ ڈاٹ سیز کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے اگر کوئی آپ نیا ڈیوائس اٹیچ کرتے ہیں جیسے کہ ساؤنڈ کارڈ اٹیچ کرتے ہیں جس کو آپریٹنگ سسٹم سپورٹ نہیں کر رہا تو اس ڈیوائس کے جو ڈیوائس ڈرائیورز ہیں وہ بھی میموری کے اندر ریزائڈ کر سکتے ہیں تو کچھ پورشن آف میموری جو ہے ہے وہ ڈیوائس ڈرائیورز کے لیے ریزروڈ جو پورشن ڈیوائس ڈرائیورز کے لیے ریزروڈ ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی تھرڈ پارٹی ٹول جو ہے اس پورشن کو یوز کر سکتا ہے اپنے ڈیوائس ڈرائیورز کو میموری کے اندر ریزیڈنٹ کر سکتا ہے اس ڈیوائس ڈرائیور کے اوپر put output operation perform کرنے کی لیے جو انٹرپٹ سروس روٹینز ہیں وہ ڈیوائس ڈرائیور کے اندر ریزائڈ کر رہی ہیں جو ڈاس کی انٹرپٹ سروس روٹینز ہیں وہ آیو سس کے اندر ریزائڈ کر رہی ہیں اور جو رام بایوس کی انٹرپٹ سروس روٹینز ہیں وہ رام بایوس کے اندر ریزائڈ کر رہی ہیں اس کو مزید الیبوریٹ کر سکتے ہیں ہم نے اس کا سوئچ یوز کیا ہے سلیش ڈی کا ہم دیکھتے ہیں اگر میم سلیش ڈی کی کمانڈ دیتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ریزلٹ آتا ہے نیکسٹ سلائڈ میں ہم وہی دیکھتے ہیں اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بالکل اسٹارٹ کے اندر میموری ایڈریس زیرو کے اوپر انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل پڑا ہوا ہے اس کے بعد کچھ ایریا ہے جو کہ بایوس ڈیٹا ایریا ہے بایوس ڈیٹا ایریا کے اندر بایوس کے سرٹن ویریبلس پڑے ہوئے ہیں اور کچھ ایریا ہے جو کہ ڈاس ڈیٹا ایریا ہے اس کے اندر ڈاس کے سرٹن ویریبلس پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد جو ایریا ہے وہ آئیوڈاٹس ہے آئیوڈاٹس کے اس کے اندر ڈیوائس ڈرائیورس پڑے ہوئے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کون کون سے ڈیوائسز ہیں جن کے ڈیوائس ڈرائیورس اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی دوسرا ڈیوائس ڈرائیور بھی انسٹال کیا ہوا ہے تو وہ نیچے والی لسٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی آپ کو میموری کے اندر نظر آ رہا ہے یہ میموری میپ روم بایوس کو نہیں شو کر رہی یہ صرف اپر میموری ایریا کے اندر جتنے بھی ڈیوائس ڈرائیورز اور جو جو پروسیسز لوڈ ہوئے ہیں صرف ان کو شو کر رہا ہے اب ہم بات کریں گے کہ انٹرپٹس کو کس طرح سے انووک کیا جا سکتا ہے انٹرپٹس کو بائی مینس ہم نے جیسے بات کی تھی by means of software invoke کیا جا سکتا ہے یا by means of hardware invoke کیا جا سکتا ہے لیکن جس کسی طریقے سے بھی ہم اس کو انووک کریں پروسیسر ایک سیٹ آف اسٹیپس فالو کرتا ہے جو کہ دونوں کیسز کے اندر سیم ہے چاہے by means of software invoke ہوئی ہے چاہے by means of hardware invoke ہوئی ہے کیونکہ انووکیشن کے اوپر پروسیسر نے انٹرپٹ سروس روٹین کے اوپر برانچ کرنا ہے ایگزیکیوشن انٹرپٹ ہونی ہے اور ایگزیکشن ایک انٹرپٹ سروس روٹین کے اوپر برانچ کرنی ہے تو دونوں کیسز کے اندر ایگزیکشن انٹرپٹ سروس روٹین پہ سیم طریقے سے برانچ کرتی ہے تو پروسیسر ایک certain set of steps follow کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں وہ کیا سیٹ آف اسٹیپس فالو کرتا ہے نیکسٹ سلائڈ کے اندر ہم یہی دیکھیں گے سب سے پہلا کام جو پروسیسر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جب انٹرپشن ہوئی ہے اس انسٹنس کے اوپر جو فلیگ رجسٹر اور جو سی ایس رجسٹر یعنی کہ کوڈ سیگمنٹ رجسٹر اور آئی پی یعنی کہ انسٹرکشن پوائنٹ رجسٹر کے اندر جو ویلوز پڑی ہوئی ہیں ان کو اسٹیک کے اندر پش کر دے گا ان آل میموری کے اندر سکس بائٹس اسٹیک میں پش ہوں گے اور اسی آرڈر کے اندر اسٹیک کے اندر پوش ہوتے ہیں یعنی کہ سب سے پہلے فلیگس پھر سی ایس اور پھر آئی پی اس کے علاوہ انٹرپٹ فلیگ کو کلیئر کر دے گا یعنی کہ اس کا مطلب ہے انٹرپٹس اکر نہیں ہو سکتی ہارڈ ویئر انٹرپٹس اکر نہیں ہو سکتی اس دوران پھر پروسیسر جو انٹرپٹ نمبر جنریٹ ہوا ہے اس انٹرپٹ نمبر کا ویکٹر کا ایڈریس کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرے گا ویکٹر کا ایڈریس کیسے کیلکولیٹ کرے گا انٹرپٹ نمبر کو ملٹیپلائی کرے گا وتھ فور اس کے پاس آف سائڈ ایڈریس آیا اور زیرو کو یوز کرے گا ایز سیگمنٹ یعنی کہ zero colon interrupt number into four سے جیسے ہم نے پہلے ایک ایگزامپل میں بات کی تھی اگر interrupt number twenty one hex ہے تو twenty one multiplied by four آپ کے پاس ایٹی فور ہیگز آیا ایٹی فور ہیگز کو وہ یوز کرے گا ایز آف سیٹ اور زیرو کو یوز کرے گا ایز سیگمنٹ یعنی کہ زیرو کولن ایٹی فور کے اوپر انٹرپٹ کا ویکٹر پڑا ہوا ہے اب اس ویکٹر ایڈریس کو یوز کرے گا برانچنگ کے لیے اس ویکٹر ایڈریس کے فرسٹ ٹو بائٹس کے اوپر انٹرپٹ سروس روٹین کا آف سائڈ ڈریس پڑا ہوا ہے ان فرسٹ ٹو بائٹس کو موو کرے گا آئی پی رجسٹر کے اندر یعنی کہ انسٹرکشن پوائنٹ رجسٹر کے اندر اور جو نیکسٹ ٹو بائٹس ہیں ہائر ٹو بائٹس جو ہیں ان کو موو کرے گا سی ایس رجسٹر کے اندر اس طرح سے ایگزیکشن برانچ کر جائے گی اس انٹرپٹ سروس روٹین پہ یعنی کہ انٹرپٹ سروس روٹین کا ایڈریس ویکٹر کے اندر پڑا ہوا تھا وہ address C S colon I P کے اندر چلا گیا یعنی کہ اب جو نیکسٹ انسٹرکشن فیچ ہوگی وہ انٹرپٹ سروس روٹین کی انسٹرکشن ہوگی جس نے کہ فیچ ہونا ہے انٹرپٹ سروس روٹین اس ریزلٹ میں ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور جب انٹرپٹ سروس روٹین ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے اس کے ریزلٹ میں input output operation perform ہوگا جب یہ ایگزیکشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے انٹرپٹ سروس روٹین کی تو واپس ایگزیکشن ریٹرن کر جاتی ہے to the point of interruption یہ کیسے ریٹرن کرے گی کیونکہ ہم نے ریٹرن ایڈریس کو اسٹیک کے اندر سیو کر لیا تھا سی ایس آئی پی کو ہم نے اسٹیک کے اندر سیو کر لیا تھا یہ چھ بائٹ اسٹیک میں سے پاپ ہو جائیں گے یعنی کہ فلیگس سی ایس اور آئی پی یہ چھ کے چھ بائٹس اسٹیک میں سے پاپ ہو جائیں گے first two bytes I P کے اندر جائیں گے next two bytes C S کے اندر اور نیکسٹ ٹو بائٹس اسی آرڈر کے اندر ریورس آرڈر کے اندر فلیگس کے اندر جائیں گے تو اس طرح سے ایگزیکشن اسی پوائنٹ کے اوپر ریٹرن کر جائے گی جس پوائنٹ پہ ایگزیکشن برانچ ہوئی تھی ہم ایک ایگزامپل uh, یوز کرتے ہیں اس کیس کے اندر اس کیس کے اندر ہم خود سے ایک انٹرپٹ کو انووک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈباگ کا پروگرام یوز کرتے ہوئے آپ نے ڈباگ کا پروگرام یوز کیا ہوگا اسمبلی لینگویج کے اندر ڈباگ ایک ٹول ہے جس کے تھرو آپ اسمبلی لینگویج کے پروگرامس کو ڈباگ کر سکتے ہیں اور اسمبلی لینگویج کے پروگرامس کو اسمبل بھی کر سکتے ہیں اور انسمبل بھی کر سکتے ہیں اسی طرح کا اور میموری ڈمپ بھی لے سکتے ہیں اسی طرح کا ہم ڈباگ کا پروگرام ایک یوز کرتے ہیں اور اس ڈباگ کے پروگرام کی مدد سے فرسٹلی ہم دیکھتے ہیں انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل کے کانٹینٹس کو تو نیکسٹ سلائڈ دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کے اندر ہم ڈمپ لے رہے ہیں address zero segment and eighty four offset یہ زیرو سیگمنٹ اور ایٹی فور آف سیٹ کس کا ایڈریس ہے یہ انٹرپ ٹوینٹی ون ہیگس کے ویکٹر کا ایڈریس ہے اس میموری ایریا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کیا کانٹینٹس پڑے ہوئے فرسٹ بائٹ کے اندر سیون سی نیکسٹ بائٹ کے اندر ون زیرو اس سے نیکسٹ بائٹ کے اندر اے سیون اس سے نیکسٹ بائٹ کے اندر زیرو زیرو اس طرح سے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ لوور بائٹ کے اندر ویلو پڑی ہوئی ہے ون زیرو سیون سی اور ہائر بائٹ کے اندر ویلو پڑی ہوئی ہے زیرو زیرو اے سیون آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر آپ کے جو پی سیز ہیں اس کے اندر نوٹیشن یوز کی جاتی ہے آف لوور بائٹ فرسٹ تو لوور بائٹ فرسٹ کے لحاظ سے سیون سی لوور بائٹ ہے اور ون زیرو ہائر بائٹ ہے ہائر ورڈ کی لوور ورڈ کی ویلو بنتی ہے ون زیرو سیون سی اور اسی طرح سے ہائر ورڈ کی ویلو بنتی ہے زیرو زیرو اے سیون اس کا مطلب ہے کہ انٹرپٹ ٹوینٹی ون ہیگس کا جو فار ایڈریس ہے اس کے اندر سیگمنٹ پارٹ کی ویلو ہے زیرو زیرو اے سیون اور آف سیٹ پارٹ کی ویلو ہے زیرو زیرو سیون سی اسی چیز کو مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے ہم ایک اور سلائڈ دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک انسٹرکشن اسمبل کی ہے آف انٹرپٹ 21 اس کے اندر ہم simply by means of software interrupt number 21 کو انوک کر رہے ہیں اس انسٹرکشن کو ہم نے اسمبل کر لیا اسمبل کرنے کے بعد رجسٹرس کی ویلو دیکھی اب ان رجسٹر کی ویلو کے اندر جو امپورٹنٹ ویلو دیکھنے والی ہے وہ سی ایس کی اور آئی پی کی ویلوز ہے سی ایس کی ویلو ہے اس وقت زیرو اے ایف ون اور آئی پی کی ویلو ہے ہنڈریڈ ہیکس یہ ویلوز ہیں اس انسٹرکشن کے ایگزیکیوٹ ہونے سے پہلے کی اور اس کے اندر آپ انٹرپٹ فلیگ دیکھ سکتے ہیں انٹرپٹ فلیگ کی ویلو ای آئی ہے جو آپ کو سائڈ کے اوپر فلیگز نظر آ رہے ہیں اس میں سے تھرڈ جو ویلو ہے ای e آئی یہ انٹرپٹ فلیک کی ویلو ہے اس کا مطلب ہے اس وقت انٹرپٹ انیبل ہوا ہوا ہے ہے یعنی کہ ون اس انٹرپٹ کو انووک کرتے ہیں by means of software trace کیا اس انسٹرکشن کو ٹریس کرنے کے بعد کا ریزلٹ دیکھتے ہیں ٹریس کرنے کے بعد ہمارے پاس ویلو آتی ہے سی ایس کے اندر زیرو زیرو اے سیون جس طرح کہ ہم نے پریویس سلائڈ کے اندر کیلکولیٹ کیا تھا کہ انٹرپٹ ٹوینٹی ون ہیگس کا سیگمنٹ ڈریس ہے اے سیون تو سی ایس کے اندر اکارڈنگلی اے سیون آ گیا اور ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا آئی پی کا انٹرپٹ 21 ون ہیگس کا آف سیٹ ڈریس ہے ون زیرو سیون سی تو آئی پی کے اندر ویلو آ جائے گی ون زیرو سیون سی اور تیسری چیز کہ انٹرپٹ فلیگ کو ڈسیبل ہو جانا چاہیے زیرو ہو جانا چاہیے کلیئر ہو جانا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریس کرنے کے بعد انٹرپٹ فلیگ کی ویلو ڈی آئی ہو گئی ہے جس کا مطلب ہے انٹرپٹس ڈسیبل ہو گئی ہیں اور اس کے اندر دیکھیں جب ہم نے اس اس انٹرپٹ کو کو انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے ایس پی کی ویلو لی تھی ایس پی کی ویلو ہے ایف ایف ای اور اس کے بعد ایس پی کی ویلو ہوگی ایف ایف ای ایٹ اس کا مطلب ہے اسٹیک کے اندر دونوں میں سکس کا ڈفرنس ہے اس کا مطلب اسٹیک کے اندر سکس بائٹس پش ہوئے ہیں یہ سکس بائٹس وہ سکس بائٹس ہیں جو کہ پروسیسر نے انٹرپٹ ہونے پہ پش کیے تھے اس میں ایف ایف ای ایٹ کے ایڈریس کے اوپر جو فرسٹ ٹو بائٹس ہیں وہ آئی پی کی ویلو ہے یعنی کہ اسٹیک کے ٹاپ کے اوپر آئی پی کی ویلو پڑی ہوئی ہے اس سے نیچے سی ایس کی ویلو پڑی ہوئی ہے اور اس سے نیچے فلیکس کی ویلو پڑی ہوئی ہے ان آل یہ سکس بائٹس ہیں جو کہ اسٹیک کے اندر پوش ہوئے ہیں اور جب یہ انٹرپ سروس روٹین ریٹرن کرے گی یہ سکس کے سکس بائٹس پاپ ہو جائیں گے فرسٹ ٹو بائٹس واپس آئی پی کے اندر چلے جائیں گے نیکسٹ ٹو بائٹس واپس سی ایس کے اندر چلے جائیں گے اور نیکسٹ ٹو بائٹس واپس فلیکس رجسٹر کے اندر چلے جائیں گے نیکسٹ ہم ایک اور چیز ڈسکس کرنا چاہیں گے اباؤٹ انٹرپٹ وہ ہے پیرامیٹر پاسنگ آپ پروسیجرز کو بھی پاس کرتے ہیں اسی طرح سے انٹرپٹس کو بھی پیرامیٹر پاس کر سکتے ہیں آپ نے اسمبلی لینگویج کے اندر پڑھا ہوگا کہ کو آپ کس طرح سے پیرامیٹرز پاس کرتے ہیں پروسیجر کو پیرامیٹر پاس کرنے کے دو میتھڈز ہیں ایک تھرو اسٹیک اور دوسرا ہے through registers interrupt service routines کو آپ تھرو اسٹیک پیرامیٹرز نہیں پاس کر سکتے انٹرپٹ سروس روٹین صرف پیرامیٹرس لیتی ہیں تھرو رجسٹرز تو انٹرپٹ کو کال کرتے وقت آپ فرسٹلی جو اس کے ریکوائرڈ پیرامیٹرز ہیں جو اس کو ڈیٹا ریکوائرڈ ہے وہ کسی رجسٹر کے اندر پلیس کرتے ہیں پھر انٹرپٹ سروس روٹین کو کال کرتے ہیں انٹرپٹ سروس روٹین نے اگر آپ کو کوئی ریزلٹ پرووائڈ کرنا ہے تو اس ریزلٹ بک کو بھی کسی رجسٹر کے اندر پلیس کرے گی اور وہ ریزلٹ آپ کو رجسٹر کے اندر ہی ریٹرن ہوگا آگے چل کے میں آپ کو سرٹن ایگزامپلس کی مدد سے ہی بتاؤں گا کہ کس طرح سے کسی انٹرپٹ سروس روٹین کو پیرامیٹر پاس کیا جا سکتے ہیں فرسٹلی ہم کچھ ایگزامپلس ڈسکس کرتے ہیں جن ایگزامپلس کے اندر ہم کچھ انٹرپٹ سروس روٹینس کو انووک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم by means of software ان کو انووک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی کوئی سافٹ ویئر انٹرپٹ ہے ایک سرٹن ایگزامپل ہے اس کے اندر ہم کسی انٹرپٹ سروس روٹین کو کال کریں گے by means of a software in fact interrupt service routine کو کال کرنے کے کئی ڈفرنٹ میتھڈس ہیں by means of software ہی کال کرنے کے کئی ڈفرنٹ میتھڈس ہیں ایک جو عام سی لینگویج کے اندر آپ طریقہ یوز کر سکتے ہیں وہ یوز آف سوڈو ویریبلس ہیں سوڈو ویریبلس کیا ہیں آپ فرسٹلی پروگرامنگ لینگویجز کے لحاظ سے ویریبلس کو تو جانتے ہیں کہ ویریبلس کیا چیز ہیں اسی طرح سے سوڈو ویریبلس جو ہیں یہ بھی ایک طرح کے ویریبلس ہی ہوتے ہیں لیکن سوڈو کا مطلب ہوتا ہے جھوٹے یعنی کہ ان کے اندر وہ پراپرٹیز ہیں دیکھنے میں جو کہ ویریبل کی ہوتی ہیں لیکن اصل میں یہ ویریبلس نہیں ہیں ہم سوڈو ویریبلس کی مدد سے رجسٹرس کو ریفر کر سکتے ہیں سی لینگویج کے اندر اگر آپ نے کسی ایک رجسٹر کو ریفر کرنا ہے سے اے ایکس رجسٹر ہے یا بی ایکس رجسٹر ہے یا ایس آئی رجسٹر ہے یا کوئی بھی رجسٹر ہے اس کو اگر آپ نے ریفر کرنا ہے تو اس کو ریفر کرنے کے لیے ہم اس سے پہلے ایک انڈر اسکور کا استعمال کرتے ہیں سے فار ایگزامپل ہم نے اے ایکس رجسٹر کو اگر ریفر کرنا ہے تو اس کے لیے ہم underscore A X use کریں گے انڈر اسکور اے ایکس کیا چیز بن جاتی ہے یہ ایک سوڈو ویریبل ہے یعنی کہ اب بھی آن ورڈس یہ ایک ویریبل کی طرح ہی بہیو کرے گی ویریبل کے اندر کیا خصوصیت ہے ویریبل کے اندر یہ خصوصیت ہے during the execution of the program اس کی ویلو چینج ہو سکتی ہے اسی طرح سے آپ انڈرسکور اے ایکس کی ویلو کو چینج کر سکتے ہیں اس کی ویلو کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں اس کی ویلو کو رائٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ویریبل کیوں نہیں ہے کیونکہ یہ میمری کے اندر کہیں جا کے اسٹور نہیں ہو رہا یہ پروسیسر کے رجسٹر کے اندر جا کے اسٹور ہو رہا ہے تو ایکچولی یہ ایک ویریبل نہیں ہے اس لیے اس کو سوڈو ویریبل کہا جاتا ہے نیکسٹ سلائیڈ کے اندر ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے سوڈو ویریبلس کو یوز کر سکتے ہیں اس ایگزامپل کے اندر سی لینگویج کا ہم نے کوڈ یوز کیا سے سرٹن آپ کے رجسٹرز ہیں جیسے اے ایکس رجسٹر ہے یا بی ایکس رجسٹر ہے یا سی ایکس رجسٹر ہے اس رجسٹر کو اگر آپ نے ریفر کرنا ہے by means of a pseudo variable تو جس طرح سے آپ کو بتایا ہے کہ اے ایکس یہ آپ کو کیپٹل کے اندر لکھنا پڑے گا اور اے ایکس سے پہلے آپ ایک انڈر اسکور اسپیسیفائی کریں گے جب آپ انڈر اسکور اسپیسیفائی کر رہے ہیں تو یہ ایک سوڈو ویریبل بن گیا اب اس سوڈو ویریبل کو جس طرح آپ عام ویریبل کو ویلو سائن کرتے ہیں سوڈو ویریبل کو بھی ویلو سائن کی جا سکتی ہے اس ایگزامپل کے اندر ہم اس سوڈو ویریبل کو ویلو سائن کر رہے ہیں one two three four hex یہ اسٹیٹمنٹ ایگزیکٹ ہونے کے بعد اے ایکس کے اندر نئی ویلو آ جائے گی ون ٹو تھری فور جو پریویس ویلو ہے وہ اوور رائٹ ہو جائے گی اور پروسیسر کے اندر ویلو آ جائے گی one two three four hex اسی طرح سے آپ ہاف رجسٹر یعنی کہ A L register A H register B L register B H register کو بھی ریفر کر سکتے ہیں دوسری اگزامپل کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر آپ رجسٹر کی ویلو کو ریڈ کر رہے ہیں سوڈو ویریبلس کی مدد سے آپ نے ایک سوڈو ویریبل یوز کیا ہے under under score score B B کی ویلو کو ریڈ کر رہے ہیں اور اس کی ویلو کس کو سائن کی جا رہی ہے ایک اور ویریبل کوئی اے ایک ویریبل ہے اس کو سائن کی جا رہی ہے تو اس طرح سے آپ ان ویلوز کو مینپولیٹ کر سکتے ہیں پروگرامنگ لینگویج کے اعتبار سے یہ سوڈو ویریبلس کے طور پر ہی ٹریٹ کیے جائیں گے لیکن پروسیسر کے اعتبار سے یا آرکیٹیکچر کے لحاظ سے یہ میموری کے اندر ریزائڈ نہیں کرتے یہ ڈائریکٹلی رجسٹر کی ویلوز کو افیکٹ کر رہے ہیں اس لیے ان کو سوڈو ویریبلس کہا جا رہا ہے کسی سافٹ ویئر انٹرپٹ کو انووک کرنے کے لیے سی لینگویج کے اندر ویریس فنکشن اویلیبل ہیں اسی طرح کا ایک فنکشن ہے جنریٹ انٹرپٹ جنریٹ انٹرپٹ کے فنکشن کے تھرو آپ کسی بھی انٹرپٹ کو جنریٹ کر سکتے ہیں آپ سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں اس اس کا syntax generate interrupt interrupt gen کے لیے ورڈنگ یوز ہوتی ہے اور اس کے پیرامیٹرز کے اندر آپ انٹرپٹ نمبر اسپیسیفائی کریں گے جس پر اس نمبر کی انٹرپٹ جنریٹ ہو جائے گی اس کو ہم ایک ایگزامپل کی مدد سے مزید الیبوریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایگزامپل کے اندر ہم ایک انٹرپٹ سروس روٹین جو کہ آپ نے اسمبلی لینگویج کے اندر میں بھی کئی دفعہ یوز کی ہو اس انٹرپٹ سروس روٹین کے اندر آپ ایک اسٹرنگ کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ انٹرپٹ سروس روٹین ہے ٹوینٹی ون انٹراپ نمبر اور سروس نمبر نائن اس انٹرپٹ سروس روٹین کو ہم کال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنریٹ انٹرپٹ کا فنکشن یوز کرتے ہوئے فرسٹلی اس انٹرپٹ سروس روٹین کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں سلائڈ میں دیکھ سکتے ہیں اس انٹرپٹ سروس روٹین کو کال کرنے سے پہلے آپ کو سرٹن پیرامیٹرس پاس کرنے پڑیں گے ان رجسٹرز یہ ان پٹ پیرامیٹرس کے لائیں گے اس کے ان پٹ پیرامیٹرس کے اندر سب سے پہلے رجسٹر کے اندر آپ کو ویلو موو کرنی پڑے گی نائن یہ کیا چیز ہے یہ اس کا سروس نمبر ہے ڈی ایس کے اندر جس اسٹرنگ کو آپ نے پرنٹ کرنا ہے اس اسٹرنگ کا سیگمنٹ ایڈریس آئے گا اور ڈی ایکس کے اندر اس اسٹرنگ کا آف سیٹ ایڈریس آنا چاہیے اور جو اسٹرنگ ہے وہ ڈالر سائن کی مدد سے ٹرمینیٹ ہونی چاہیے نل ٹرمینیٹڈ نہیں ہونی چاہیے ڈالر سائن سے ٹرمینیٹڈ ہونی چاہیے اور آؤٹ پٹ اس کی کیا آئے گی اس کے آؤٹ پٹ کے طور پہ اسٹرنگ پرنٹ ہو جائے گی سمپلی اب اس جنریٹ انٹرپٹ کے فنکشن کو ہم ایک پروگرام کے اندر یوز کرتے ہیں to interrupt to generate interrupt one اور اس کی سروس نائن آپ اس پروگرام کو سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہمیں بایوس ڈاٹ ایچ انکلوڈ کرنی پڑ رہی ہے بایوس ڈاٹ ایچ اور ڈاس ڈاٹ ایچ انکلوڈ کرنی پڑ رہی ہے کس لیے جنریٹ انٹرپٹ کے فنکشن کے لیے انکلوڈ کرنی پڑ رہی ہے اور سیکنڈلی آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک اسٹرنگ ڈکلیئر کیا ایس ٹی کے نام سے ایس ٹی ایک اسٹرنگ ہے ایٹی بائٹس کی اس کو ہم نے ہیلو ورلڈ اور ڈالر سائن سے ٹرمینیٹ کیا ہے نال سے ٹرمینیٹ نہیں کیا اور دوسری چیز اسٹرنگ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گلوبل ڈیٹا ہے یہ لوکل ڈیٹا نہیں ہے یہ مین پروگرام کے اندر نہیں ڈکلیئر ہوا ہوا آٹو ویریبل نہیں ہے یہ گلوبل ویریبل ہے یعنی کہ اس کا اسکوپ اسٹارٹک ہے جب یہ پروگرام میموری کے اندر لوڈ ہوگا تو آٹومیٹکلی سی لینگویج یا کمپائلر کا یہ کام ہے کہ جو پروگرام کا جو اسٹیٹک ڈیٹا ہے اس کا سیگمنٹ ڈریس ڈی ایس کے اندر لوڈ کر دے اس لیے ہمیں آگے چل کے ڈی ایس کے اندر اسٹرنگ کا سیگمنٹ ڈریس لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کام آلریڈی ہمیں کمپائلر کر کے دے رہا ہے سی کا کمپائلر آلریڈی جب اس پروگرام کی ایگزی فائل بنائے گا اس پروگرام کی ایگزی فائل کے اندر اسٹیٹک ڈیٹا کو کا سیگمنٹ ڈریس ڈی ایس کے اندر لوڈ کرے گا اب مین پروگرام کو دیکھتے ہیں مین پروگرام کے اندر ہم نے اگین سوڈو ویریبلس کو یوز کیا ہے سوڈو ویریبلس کون سا یوز کیا ہے D X underscore D X یہ کس کو ریفر کر رہا ہے یہ ڈی ایکس رجسٹر کو ریفر کر رہا ہے سکسٹین کا رجسٹر ہے اس کے اندر ہم ایڈریس اسپیسیفائی کر رہے ہیں ایس ٹی کا آف سائڈ ایڈریس اس کو ٹائپ کاسٹ کرنا پڑے گا کیونکہ انفیکٹ ایس ٹی جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر کے طور پہ یوز ہو رہا ہے یہاں پہ لیکن جب ہم اس کو ڈی ایکس کے اندر موو کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈی ایکس ایک انسائنڈ انٹ ہے اس لیے اس کو یہاں پہ ٹائپ کاسٹ کرنا پڑ رہا ہے اور ایچ رجسٹر کے اندر سروس نمبر نائن جس طرح کے ہم نے پریویس سلائڈ کے اندر دیکھا تھا انٹرپٹ کو کال کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے کہ سروس نمبر اے ایچ میں ہونا چاہیے تو سروس نمبر نائن ہم نے اے ایچ کے اندر موو کر دیا اور اس کے بعد ہم جنریٹ انٹرپٹ کا فنکشن یوز کر رہے ہیں اس کے اندر ہم کس انٹرپٹ کو جنریٹ کر رہے ہیں ٹوینٹی ون کو جب اس پروگرام کو آپ ایگزیکیوٹ کریں گے تو یہ آپ کو ایک اسٹرنگ ڈسپلے کر دے گا ہیلو ورلڈ کی اسٹرنگ تو ہم نے یہ اسٹرنگ کس طرح سے ڈسپلے کیا ہے سمپلی اس ٹوینٹی ون اور اس کی سروس نائن کو کال کر کے اگر اس اسٹیٹک ڈیٹا کو ہم اٹھا کے ود ان دا مین پروسیجر لے آئیں تو آپ دیکھیں گے یہ کوڈ کام نہیں کرے گی کیونکہ ڈی ایس کے اندر اس کا سیگمنٹ ڈریس نہیں لوڈ ہوا ہوگا ڈی ایس کے اندر آٹو ویریبلس کا سیگمنٹ ڈریس نہیں ہوتا اس کے اندر اسٹیٹک ویریبلس کا سیگمنٹ ڈریس ہوتا ہے یہ ایک طریقہ تھا انٹرپٹس کو کال کرنے کا سوڈو ویریبلز اور جنریٹ انٹرپٹ کے فنکشن کو یوز کرتے ہوئے اب اسی ایگزامپل کو ہم فالو کرتے ہیں اور ایک اور طریقہ دیکھتے ہیں جس کے تھرو ہم انٹرپٹس کو جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم دو چیزیں یوز کریں گے ایک ڈیٹا اسٹرکچر ریگز کا ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے جو کہ already head of certain head files کے اندر گیون ہے اور ایک فنکشن ہے ایٹی سکس کا اس کا پروٹوٹائپ بھی آلریڈی سرٹن ہیڈ فائلس کے اندر گیون ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے انٹرپٹس کو جنریٹ کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے ہم ایک سلائڈ دیکھتے ہیں جس سے آپ کو ریگس کے ڈیٹا اسٹرکچر کے بارے میں پتا چلے گا کہ وہ انٹرنلی کس طرح سے ورک کر رہا ہے اس سلائڈ کے اندر آپ دو اسٹرکچرس دیکھ سکتے ہیں ایک اسٹرکچر کا نام ہے فل اور ایک اسٹرکچر کا نام ہے ہاف فل کے اندر فور فیلڈز ہیں ایک فیلڈ ہے اے ایکس ایک بی ایکس ایک سی ایکس اور ایک ڈی ایکس چاروں کی چاروں جو سکسٹین بٹس کے ان سائڈ فیلڈز ہیں یہ اور اس کے اپوزٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک اور ڈیٹا اسٹرکچر ہے اس کا نام ہے ہاف ہاف کے اندر ایٹ فیلڈس ہیں آف کریکٹر سائز جس طرح فل میں آپ نے دیکھا ہے کہ فرسٹ فیلڈ ہے اے ایکس یہ ٹو بائٹس آکوپائی کرے گی اسی طرح ہاف کے اندر جو اے ایل اور اے ایچ ہیں یہ ملا کے ٹو بائٹس آکوپائی کریں گے first byte A L next byte A H یعنی کہ پہلا والا جو لو بائٹ ہے وہ اے ایل کو ملا ہے اور ہائر بائٹ جو ہے اگر ورڈ کے لحاظ سے دیکھیں لوور بائٹ اے ایل کو ملا ہے اور ہائر بائٹ اے ایچ کو ملا ہے نیکسٹ ورڈ کو دیکھیں تو لوور بائٹ بی ایل کو ملا ہے اور ہائر ورڈ بی ایچ کو ملا ہے اینڈ سو آن تو اس ہاف ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر ایٹ فیلڈ ہیں اور اس فل ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر فور فیلڈ ہیں لیکن فل ڈیٹا اسٹرکچر کا سائز کتنا ہے four into two eight bytes اور اسی طرح سے ہاف کا جو سائز بن رہا ہے وہ بھی ایٹ بائٹس بن رہا ہے اب ان دونوں اسٹرکچرس کو ہم جوائن کر لیتے ہیں ایک یونین کے اندر ادھر ایک ڈیفینیشن دی ہوئی آف اے یونین اس کے اندر ہم نے دو اسٹرکچرس رکھے ہیں ایک فل کا اسٹرکچر جس کا نام ایکس ہے اور ایک ہاف کا اسٹرکچر جس کا نام ایچ ہے اب ان دونوں اسٹرکچرس کی یونین کتنے بائٹس آکوپائی کرے گی ان دونوں اسٹرکچرس کی یونین کیا سکسٹین بائٹس آکوپائی کرے گی نہیں ایٹ بائٹس آکوپائی کرے گی جس طرح آپ کو پتا ہے کہ یونین جو میکسیمم سائز کی فیلڈ ہوتی ہے اتنے بائٹس آکوپائی کرتی ہے یعنی کہ اگر آپ اے ایکس کو ریفر کر رہے ہیں تو اے ایکس کو جب ریفر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ہاف کے اندر اے ایل اور ایچ دونوں بائٹس کو ملا کے پورے ایک ورڈ کو ریفر کر رہے ہیں یا پھر اگر آپ فل کے اندر بی ایکس کو ریفر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہاف کے اندر بی ایل اور بی ایچ دونوں بائٹس کو ریفر کر رہے ہیں یا پھر دوسرے ادر وے راؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ سی ایل کو ریفر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہاف کے اندر اگر آپ سی ایل کو ریفر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے فل کے اندر سی ایکس کے لو بائٹ کو ریفر کر رہے ہیں یا پھر اگر آپ سی ایچ کو ریفر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فل کے اندر سی ایکس کے ہار بائٹ کو ریفر کر رہے ہیں اس یونین کا ایک انسٹنس ہم نے کریٹ کر لیا ہے ریگز یہ ساری ڈیفینیشن آپ کو کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ڈیفینیشن ساری آلریڈی ایک header file DOS dot H کے اندر آلریڈی موجود ہے اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو میں یہی کہوں گا یہ بڑا آسان کورس ہے اس میں کوئی ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہے ہم اور مزید اگزامپلس دیکھیں گے اس چیز کو مزید کلیرفائی کرنے کے لیے ایک اور سلائڈ دیکھتے ہیں جس کے اندر ہم اس ریگز یونین کو پھر سے تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کو مزید کلیرفائی ہو کہ یہ کس طرح سے ورک کر رہی ہے میں دیکھتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ریگس کے ہی نام سے ایک یونین کریٹ کیا یہ یونین لوور کیسز کے اندر ہے اس کے اندر ہم ایچ اسٹرکچر کی اے ایل فیلڈ کو یوز کر رہے ہیں اس اے ایل فیلڈ کے اندر ہم نے ویلو پلیس کیا ففٹی فائیو اور فیلڈ کے اندر ہم نے پلیس کیا نائنٹی نائن اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایکس اسٹرکچر کی اے ایکس فیلڈ کو ڈسپلے کرتے ہیں پرنٹ ایف کے فنکشن کے اندر ہم اس کو ڈسپلے کرتے ہیں تو ہمارے پاس ویلو ڈسپلے ہوگی نائنٹی نائن ففٹی فائیو جبکہ یہ ویلو آپ نے کس میں پلیس کی تھی اے ایل اور اے ایچ میں پلیس کی تھی یعنی کہ اے اے ایل کے اندر جو فائیو آپ نے پلیس کیا تھا وہ انفیکٹ ایکس کا آپ کو لو بائٹ کے طور پہ نظر آ رہا ہے اور اے ایچ کے اندر آپ نے نائنٹی نائن پلیس کیا تھا وہ آپ کو اے ایکس کے ہائر بائٹ کے طور پہ نظر آ رہا ہے ریکس کے ڈیٹا اسٹرکچر کو یوز کرتے ہوئے ہم انٹرپٹس uh, کو انووک کر سکتے ہیں سکس فنکشن سکس فنکشن کے پیرامیٹر دیکھتے ہیں سلائڈ کے اندر انٹ ایٹی سکس کے فنکشن کے تین پیرامیٹرس ہیں سب سے پہلا پیرامیٹر جو ہے انٹرپٹ نمبر جس کو کہ آپ نے انووک کرنا ہے اور سیکنڈ پیرامیٹر کے اندر آپ ریفرنس پاس کر رہے ہیں reference to union of regs type اور تھرڈ پیرامیٹر کے اندر ہی ریفرنس پاس کر رہے ہیں جو فرسٹ پیرامیٹر ہے وہ ایز ان پٹ پیرامیٹرس کے طور پہ یوز ہوتا ہے یعنی کہ جو ویلوز اس نے ان پٹ کے طور پہ یوز کرنی ہے وہ فرسٹ پیرامیٹر کے اندر پلیس کی جائیں گی یہ فنکشن کیا کرے گا ان پیرامیٹر کے اندر جو ویلو پڑی ہوئی ہیں ان کو اکارڈنگلی رجسٹرز کے اندر پلیس کرے گا یعنی کہ اے ایکس کی جو ویلو ہے وہ اے ایکس رجسٹر میں پلیس کر دے گا بی ایکس فیلڈ کے اندر جو ویلو پلیس کی ہوئی ہے وہ بی ایکس رجسٹر میں پلیس کر دے گا سی ایکس میں جو ویلو پلیس کی ہوئی ہے اس کو سی ایکس رجسٹر میں پلیس کر دے گا اینڈ سو آن تو جتنے بھی ہیں ان کی اکارڈنگلی جو بھی فیلڈ ہے اس فیلڈ کے اندر جو ویلو پڑی ہوئی ہے اس کو اکارڈنگلی جو رجسٹر ہے اس رجسٹر کے اندر پلیس کر دے گا اور پھر جب آپ کو یہ ویلوز پلیس کرنے کے بعد اس انٹرپٹ کو انووک کرے گا انٹرپٹ نمبر 21 یا واٹ ایور جو بھی انٹرپٹ نمبر آپ اسپیسیفائی کرتے ہیں اس کو انووک کرے گا انٹرپٹ سروس روٹین ایگزیکیوٹ ہوگی interrupt service routine put output operation perform کر کے دے گی اور اس کے ریزلٹ میں ہو سکتا ہے کہ انٹرپٹ سروس روٹین رجسٹر کے اندر ہی کوئی ویلو ریٹرن کرے اگر رجسٹرس کے اندر کوئی ویلو ریٹرن کر رہی ہے تو وہ آپ کو کیسے ملے گی جو رجسٹرس کے اندر ویلو ریٹرن کر رہی ہے اس کو وہ تھرڈ پیرامیٹر کے اندر تھرڈ جو ریفرنس آپ نے پاس کیا اس کے اندر پلیس کرے گی جو تھرڈ پیرامیٹر ہے اس کے اندر بھی آپ نے یہی اسٹرکچر پلیس کیا اس اسٹرکچر کے اندر ہی واپس ریٹرن ویلوز یہ فنکشن پلیس کر دے گا اور جب اس فنکشن کی ایگزیکشن ہو جائے گی تو ریگز کے اندر ریٹرن ویلوز پڑی ہوں گی وہ ویلوز شاید نہ پڑی ہوں جو کہ ان پٹ کی گئی تھیں بلکہ مے بی ریٹرن ویلوز پڑی ہوں جو کہ انٹرپٹ سروس روٹین نے اپنے input output operation کے ریزلٹ میں ریٹرن کیا اب ہم اسی ریگس کے ڈیٹا اسٹرکچر کو اور انٹ ایٹی سکس کے فنکشن کو یوز کرتے ہیں ایک ایگزامپل کے اندر یہ ایگزامپل وہی پرانی والی ایگزامپل ہی ہے جس کے اندر ہم نے سوڈو ویریبلس کی مدد سے ایک اسٹرنگ کو پرنٹ کیا تھا صرف فرق صرف اتنا ہے کہ اس کیس میں ہم انٹ ایٹی سکس کے فنکشن کو اور ریگس کے ڈیٹا اسٹرکچر کو یوز کر رہے ہیں انٹرپٹ کو انووک کرنے کے لیے تو آئیے سلائڈ میں دیکھتے ہیں اس ایگزامپل کو اس ایگزامپل کے اندر اگین آپ نے بایوس ڈاٹ ایچ اور ڈاس ڈاٹ ایچ کو انکلوڈ کیا ہوا ہے اور اگین آپ نے ہیلو ورلڈ کی جو اسٹرنگ ہے اس کو as a data global data آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے پھر مین پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریگز کا ایک آپ نے انسٹنس کریٹ کیا جس کا نام بھی ریگز ہے لوور کیسز کے اندر اور اس کے ڈی ایکس کی فیلڈ کے اندر آپ ایس ٹی کا ایڈریس پلیس کر رہے ہیں لیکن کیونکہ یہ ایڈریس کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر ہے تو اس کو ٹائپ کاسٹ کرنا پڑے گا ایز انٹ کیونکہ ڈی ایکس کی فیلڈ جو ہے وہ انٹ کی فیلڈ ہے ٹائپ کاسٹ کر کے ڈی ایکس کی فیلڈ کے اندر پلیس کر رہے ہیں اور اے ایچ کے اندر ہم پلیس کر رہے ہیں زیرو نائن اس کے بعد انٹرپ ایٹی سکس کا فنکشن کال کیا اور اس کو انٹرپٹ نمبر اسپیسیفائی کیا ہے انٹرپ ٹوینٹی ون اور اس کو پاس کیے گئے ہے ریگس کا اسٹرکچر پاس کیا گیا انٹ کا فنکشن کیا کرے گا ریگس کے اندر جو ویلو پڑی ہوئی ہے یعنی کہ جو ڈی ایکس کی ویلو آپ نے پلیس کی ہے جو کہ اسٹرنگ کا آف سیٹ ہے اس کو ڈی ایکس رجسٹر کے اندر پلیس کر دے گا جو اے ah ایچ کی ویلو ہے زیرو نائن جو کہ سروس نمبر ہے اس کو اے ah ایچ کے اندر پلیس کر دے گا اور یہ پلیس کرنے کے بعد انٹرپٹ نمبر ٹوینٹی ون کو انووک کرے گا انٹرپٹ نمبر ٹوینٹی ون اگر کوئی ویلوز ریٹرن کرتی ہیں تو وہ واپس ریگس کے ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر ہی آ جائیں گی جس کو کہ ہم نے as a the third parameter pass کیا ایز ریفرنس تھرڈ پیرامیٹر کے اندر ہم نے پاس کیا آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آگے ہوگی لیکن اگر اس کے اندر کچھ آپ کو ڈفیکلٹی ہے جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں اگر آپ کو یہ بات اگر نہیں سمجھ میں آئی کہ تھرڈ پیرامیٹر کو ہم کس پرپز کے لیے یوز کر رہے ہیں تھرڈ پیرامیٹر کے اندر کیسے ویلوز ریٹرن کریں گے تو اس چیز کو مزید ہم الیبوریٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک اور ایگزامپل ہے ہمارے پاس میں کوشش کرتا ہوں کہ اس ایگزامپل کی مدد سے اس کو مزید الیبوریٹ کرنا چاہیے لیکن اس ایگزامپل کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے اندر جو ہم انٹرپٹ سروس روٹین یوز کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اس کے اندر ہم جو سروس یوز کر رہے ہیں انٹرپٹ 21 ہیگس کی وہ 42 ٹو ہیگس ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر ہم بتا رہے ہیں آپ کو انٹرپٹ نمبر 21 کے بارے میں انٹرپٹ نمبر 21 کی سروس 42 ٹو ہیگس اس سروس کے سرٹن ان پٹ پیرامیٹرز ہیں ان پٹ پیرامیٹرز کے اندر فرسٹلی اے ایل کی ویلیو ہے اے ایل کے اندر آئے گی موو ٹیکنیک بیسیکلی یہ انٹرپٹ کیا کام کر رہی ہے یہ سروس کیا کام کر رہی ہے یہ سروس وہی کام کرتی ہے جو سی کے اندر سیک کا فنکشن یا ایف سیک کا فنکشن کام کر رہا ہے یعنی کہ ایک فائل آلریڈی اوپن ہے اس کے فائل پوائنٹر کو موو کرنے کے لیے ہم اس سروس کو یوز کر سکتے ہیں تو آپ کچھ اس طرح سے اپنا امیجنیشن بنائیں کہ آلریڈی ہم ایک فائل اوپن کر چکے ہیں اوپن کرنے کے بعد فائل پوائنٹر کو ہم نے موو کرنا ہے اگر فائل پوائنٹر کو ہم نے موو کرنا ہے تو اس سروس کو یوز کریں گے اور اگر اس سروس کو یوز کریں گے تو اس سروس کو کیا پیرامیٹرز پاس کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کیا پیرامیٹرز پاس کرنے ہیں سب سے پہلے اے ایل کی ویلیو اے ایل کے اندر ہم موو ٹیکنیک پاس کریں گے موو ٹیکنیک یہ ہے کہ جب فائل پوائنٹر کو موو کرنا ہے تو کس پوائنٹ کی ریسپیکٹ سے موو کرنا ہے اگلی سلائیڈ میں آپ کو میں یہ بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اے ایل کے اندر یہ پڑی ہوئی ویلو کیا اسپیسیفائی کر رہی ہے سیکنڈلی جو فائل آلریڈی اوپن ہو چکی ہوئی ہے اس اوپن فائل کا فائل ہینڈل آپ نے اسپیسیفائی کرنا ہے بی ایکس رجسٹر کے اندر اب فائل پوائنٹر کو جب آپ موو کریں تو ایک certain amount of bytes move کر رہے ہیں ٹین بائٹس موو کر رہے ہیں ٹوینٹی کر رہے ہیں تھاؤزینڈ کر رہے ہیں ففٹی تھاؤزینڈ کر رہے ہیں تو جتنے بھی بائٹس آپ موو کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو اسپیسیفائی کرنا پڑے گا فائل سائز ڈاس کے اندر گیگا بائٹس تک ہو سکتا ہے تو اگر ٹو گیگا بائٹس تک ہو سکتا ہے تو ٹو گیگا بائٹ اسپیسیفائی ایک ورڈ کے اندر نہیں کیا جا سکتے بلکہ ڈبل ورڈ کے اندر کیے جائیں گے اگر ڈبل ورڈ کے اندر کیے جائیں گے تو نمبر آف بائٹس جو کہ فائل کے اندر موو کرنے وہ اسپیسیفائی کرنے کے لیے ایک ڈبل ورڈ یوز کیا جائے گا یعنی کہ یہاں پہ دو رجسٹر یوز جا رہے ہیں ایک سی ایکس رجسٹر اور ایک D X register C X register کے اندر ہائر ورڈ ہوگا اور ڈی ایکس رجسٹر کے اندر لوور ورڈ ہوگا اور ان دونوں کے اندر ٹوٹل ایک جو ڈبل ورڈ ہے وہ بتا رہے موو کر رہا اور کے اندر جس طرح سے پچھلی سروسز کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کے اندر سروس نمبر آتا ہے تو ایج کے اندر اگین سروس نمبر ہوگا یہ پیرامیٹر پلیس کرنے کے بعد انٹرپٹ کو کال کریں گے فائل پوائنٹر موو کرے گا فائل پوائنٹر موو کرنے کے بعد جس کسی بھی پوزیشن پہ جائے گا وہاں سے آن ورڈ آپ فائل کو ریڈ کر سکتے ہیں یا رائٹ کر سکتے ہیں جب یہ انٹرپٹ سروس روٹین ریٹرن کرے گی تو آپ کو سرٹن ویلوز آؤٹ پٹ کے طور پہ ریٹرن کر رہی ہے یہ ویلوز آپ کو ریٹرن ہوں گی D X A X register کے اندر ڈی ایکس کے اندر ہائر ورڈ ہوگا اور اے ایکس کے اندر لوور ورڈ ہوگا یہ نمبر آف بائٹس ہیں جو کہ ایکچولی موو ہوئے ہیں اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ نمبر آف بائٹس جو کہ موو کیے ہیں اور جو ایکچولی موو ہوئے ہیں ان میں کیا ڈفرنس ہے اس ڈفرنس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم نیکسٹ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ ایک فائل کو اوپن کرتے ہیں تو فائل پوائنٹر بالکل بگن آف فائل پہ پوائنٹ کر رہا ہے یعنی کہ بگننگ آف فائل کو پوائنٹ کر رہا ہے فائل کے فرسٹ بائٹ کو اسٹارٹنگ بائٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے جب آپ فائل کو ریڈ کر رہے ہیں رائٹ کر رہے ہیں فائل پوائنٹر کی پوزیشن چینج ہوتی ہے جس جگہ پہ فائل پوائنٹر ہے وہاں سے ہی ریڈ کر سکتے ہیں یا وہاں سے ہی رائٹ کیا جا سکتا ہے سے جس پوزیشن کے اوپر فائل پوائنٹر اس وقت ہے اس کو ہم کہتے ہیں کرنٹ پوزیشن اور فائل کے اندر ایک اور پوزیشن ہے اینڈ آف فائل جو کہ فائل کا بالکل اینڈ ہے لاجیکلی یہ والی پوزیشن کھلائے گی اینڈ آف فائل اب ان تین پوزیشن کی ریسپیکٹ سے آپ فائل پوائنٹر کو موو کر سکتے ہیں اگر سے میں کہتا ہوں کہ میں نے فائل پوائنٹر کو موو کرنا ہے ten bytes with respect to begin of file تو فائل پوائنٹر جہاں کہیں بھی ہوگا بگن آف فائل کے ٹین بائٹس آگے جا کے پلیس کر دیا جائے گا یعنی کہ بے شک فائل پوائنٹر پوائنٹ کر رہا ہے اس وقت تھاؤزینڈ بائٹ کو لیکن بے شک وہ تھاؤزینڈ بائٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے لیکن جو بائٹس ہیں وہ ٹو کرنٹ پوزیشن نہیں ہے وہ with respect to begin of file ہے یعنی کہ بگن آف فائل سے بائٹس آگے فائل پوائنٹر کو پلیس کر دیا جائے گا اگر میں کہوں کہ with respect to begin of file میں نے فائل پوائنٹر کو پلیس کر رہا ہے سیکنڈ کیس ہو سکتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ فائل پوائنٹر کو پلیس کیا جائے with respect to current position اگر میں کہتا ہوں کہ with respect to current position میں نے ٹین موو کرنا ہے فائل پوائنٹر کو تو جو بھی اس وقت اس کی کرنٹ پوزیشن ہے ادھر سے onward ten bytes file pointer move کر جائے گا جو کہ بگن آف فائل سے مے بی تھاؤزینڈ بائٹ دور ہو سکتا ہے ٹین تھاؤزینڈ بائٹ دور ہو سکتا ہے یا اینڈ آف فائل سے بھی کئی بائٹس دور ہو سکتا ہے اگر میں نے جو ریلیٹو پوزیشن چوز کی ہے وہ کرنٹ پوزیشن ہے تو فائل پوائنٹر اس کرنٹ پوزیشن کے ریلیٹو ہی موو کیا جائے گا اور تیسری جو پوزیشن ہو سکتی ہے وہ اینڈ آف فائل ہے اگر سے میں کہوں کہ جی میں نے اینڈ آف فائل فائل سے پوائنٹر کو بائٹس پیچھے کو موو کرنا ہے تو اس کیس کے اندر فائل پوائنٹر جہاں کہیں بھی ہو وہاں سے ٹین بائٹس پیچھے نہیں موو کرے گا وہ اینڈ آف فائل سے ٹین بائٹس پیچھے جا کے پلیس کر دیا جائے گا تو بیسکلی فائل پوائنٹر کو ان تین پوائنٹس کی ریسپیکٹ سے موو کیا جا سکتا ہے ایک with respect to begin of file ایک with respect to current position اور ایک with respect to end of file ابھی جس طرح ہم نے پریویس سلائڈ کے اندر ڈسکس کیا ہے کہ جب آپ فائل کو اوپن کرنے کے بعد فائل پوائنٹر کو موو کر رہے ہیں تو بیسکلی تین پوزیشنز ہیں جن کے ریسپیکٹ سے آپ اس کو موو کر سکتے ہیں ایک بگن آف فائل ایک کرنٹ پوزیشن اور ایک اینڈ آف فائل اگر آپ with respect to begin of file file pointer کو موو کرنا چاہتے ہیں اسی انٹرپٹ سروس روٹین کو یوز کرتے ہوئے تو آپ اے ایل کے اندر زیرو پلیس کریں گے اگر آپ فائل پوائنٹر کو موو کرنا چاہتے ہیں with respect to current position تو آپ اس کیس کے اندر اے ایل کے اندر ون پلیس کریں گے اور اگر آپ فائل پوائنٹر کو موو کرنا چاہتے ہیں with respect to end of file تو اس کیس کے اندر آپ اے ایل کے اندر ٹو پلیس کریں گے اس انٹرپٹ سروس روٹین کو صرف فائل پوائنٹر موو کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک اور مقصد کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے جو کہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ہے کہ ہم اس کو ایک فائل کا سائز کیلکولیٹ کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس سروس سے فائل کا سائز کیسے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے آپ ایک فائل کو اوپن کریں فائل کو اوپن کرنے کے بعد فائل پوائنٹر کو موو کریں to the end of file یعنی کہ اینڈ آف فائل کی رسپیکٹ سے آپ اس کو زیرو بائٹس موو کریں جب اینڈ آف فائل کی رسپیکٹ سے آپ اس کو زیرو بائٹس موو کریں گے تو فائل پوائنٹر بالکل اینڈ پہ چلا جائے گا فائل پوائنٹر اینڈ پہ چلا جائے گا لیکن آپ نے اس کو موو کیا zero bytes with respect to end of file actually file pointer کتنے بائٹس موو ہوا ایکچولی فائل پوائنٹر موو ہوگا سائز آف دا فائل کے لحاظ سے یعنی کہ اگر ایک فائل تھی تھاؤزینڈ بائٹس کی تو ایکچولی بگن سے وہ اینڈ پہ آ گیا بگین سے جب اینڈ پہ آیا تو thousand bytes file pointer actually move ہوا انٹرپٹ کو کال کرتے وقت آپ نے سی ایکس ڈی ایکس کے اندر ویلو پلیس کی زیرو یعنی کہ آپ زیرو بائٹس موو کر رہے ہیں with respect to end of file with respect to end of file move کر رہے ہیں اس لیے اے ایل کے اندر آپ تھری پلیس کریں گے اس لحاظ سے جب فائل پوائنٹ موو کرے گا to the end of file zero bytes move کرے گا لیکن ان ایکچوئل وہ پورا فائل سائز موو کرے گا تو ریٹرن ہونے پہ اے ایکس ڈی ایکس کے اندر آپ کے پاس فائل کا سائز آ جائے گا اس فائل کے سائز کو پھر آپ اپنے کسی ویریبل کے اندر موو کر کے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی ایسا پروگرام بنانا چاہتے ہیں جس کو کہ آپ نے ایک فائل کا نام پاس کیا ہے اور اس فائل کا وہ سائز کیلکولیٹ کرے اس سروس روٹین کو یوز کرتے ہوئے آپ فائل کا سائز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم یہی یہاں سے ہی پک اپ کریں گے اور اس ایگزامپل کو آگے کنٹینیو کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح سے پروگرامیٹکلی اس چیز کو اپلائی کر سکتے ہیں اس انٹرپٹ سروس روٹین کو یوز کرتے ہوئے کس طرح سے ہم اس فائل کا سائز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں آج کے لیکچر کے اندر ہم نے انٹرپٹس کے بارے میں دیکھا کہ انٹرپٹس کو کس طرح سے انووک کیا جاتا ہے انٹرپٹس کا ایڈریس ہم کس طرح سے گیٹ کر سکتے ہیں آئی وی ٹی کہاں پہ میموری کے اندر پلیسڈ ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی انٹرپٹ نمبر ہے تو اس انٹرپٹ نمبر کی مدد سے آپ آئی وی ٹی کے اندر کس طرح سے لک اپ کر کے اس انٹرپٹ کا فار ایڈریس کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور مور اوور ہم نے کچھ ٹیکنیکس دیکھی ہیں جن ٹیکنیکس کی مدد سے ہم سافٹ ویئر کے تھرو انٹرپٹس کو انووک کر سکتے ہیں جس کے اندر ہم نے سب سے پہلے ٹیکنیک جو دیکھی ہے وہ جنریٹ انٹرپٹ کی ٹیکنیک ہے جنریٹ انٹرپٹ کے فنکشن کے تھرو ہم ایک انٹرپٹ کو کال کر سکتے ہیں اور سوڈو ویریبلس کے تھرو ہم اس کے پیرامیٹرس پاس کر سکتے ہیں سیکنڈلی دوسری ہم نے ٹیکنیک دیکھی ہے کہ اس کے اندر انٹ ایٹی سکس کا ہم نے فنکشن یوز کیا ہے جو اس کے پیرامیٹرز ہیں ان کو پاس کرنے کے لیے ہم ریگز کی ایک یونین یوز کرتے ہیں جو کہ بیسکلی دو اسٹرکچرس کو ملا کے یہ یونین بنائی گئی ہے اس کے اندر ہم پیرامیٹرز کو پلیس کرتے ہیں کال کرنے سے پہلے اور پھر انٹ ایٹی سکس کے فنکشن کو یوز کرتے ہوئے ہم انٹرپٹ کو کال کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے ایک انٹرپٹ سروس روٹین کی بات کی twenty one by zero nine یعنی کہ ٹوئنٹی ون انٹرپٹ نمبر اور زیرو نائن سروس نمبر جو کہ ایک اسٹرنگ کو پرنٹ کرنے کی کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور سروس کی ہم بات کر رہے ہیں جس کو کہ ہم آگے کنٹینیو کریں گے ٹوینٹی ون ہیگس اور اس کی سروس فورٹی ٹو ہیگس اس کے علاوہ اور بے شمار سروسز ایگزٹ کرتی ہیں ہم آف کورس اس کورس کے اندر ساری سروسز کے تھرو نہیں جا سکتے کیونکہ number of hundred of services exist کرتی ہیں اس کے لیے آپ کوئی ریفرنس بک دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر کئی سروسز ہیں جو کہ various input output operation perform کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہیں ان کا ایک آف کورس سب سیٹ ہم جو جو آگے چلتے جائیں گے کہیں کہیں ہم اپلائی کرتے جائیں گے یوز کرتے جائیں گے آپ کو اس کے بارے میں مزید نالج حاصل ہوتا جائے گا نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم اسی پوائنٹ سے آگے کنٹینیو کریں گے ہم انٹرپٹس کی ڈسکشن آگے مزید بڑھائیں گے اور اس کے بارے میں اور کئی چیزیں ہیں جاننے والی کہ ہارڈ ویئر انٹرپس کس طرح سے اگر ہوتی ہیں انٹرپٹس کو انٹرسپٹ کیسے کیا جا سکتا ہے میموری ریزیڈنٹ پروگرامس کس طرح سے بنائے جا سکتے ہیں آنے والے لیکچرس کے اندر ہم انہی پہ ڈسکشن کریں گے آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے اجازت دیجیے گا اللہ حافظ